سید حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن صرف اسی کا سایہ ہوگا ایک عادل حکمران دو وہ نوجوان جو جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تین وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے چار وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی وہ اسی بنیاد پر جمع ہوئے اور اسی پر ایک دوسرے سے الگ ہوئے پانچ وہ آدمی جو اس قدر مخفی طور پر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہ ہو سکے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے چھ وہ آدمی جس نے علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور سات وہ آدمی جسے منصب و جمال والی کوئی عورت اپنی طرف برائی کی دعوت دے لیکن وہ یہ کہہ کر باز رہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں حدیث نمبر چھتیس سو اکتیس مسند احمد